عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا ادی رضی اللہ انہوں نے کہا بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار